حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خود ارشاد فرمایا اور کہا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے ایک آدمی کہنے لگا ہر سال آپ خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے تین دفعہ یہ سوال دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور اگر ہر سال واجب ہو جاتا تو تم اسے ادا نہ کر سکتے جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم بھی مجھے چھوڑے رہا کرو تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے اور زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی پابندی کرو اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اسے چھوڑ دو سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بیس